ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اور ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں سمجھ لو کہ تم سب کے معبود برحق صرف ایک ہی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ تم انہی کتاب فرما بن جاؤ اے نبی آجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں نمازوں کی حفاظت و اقامت کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ بھی دیتے رہتے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قربانی کی اہمیت فرمان ہے کہ کل امتوں میں ہر مذہب میں ہر گروہ کو ہم نے قربانی کا حکم دیا تھا ان کے لیے ایک دن عید کا مقرر تھا وہ بھی اللہ کے نام ذبیحہ کرتے تھے سب کے سب مکے میں اپنی قربانیاں بھیجتے تھے تاکہ قربانی کے چوپائے جانوروں کے ذبح کے وقت اللہ کا نام ذکر کریں صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ کے پاس بھی دو بھیڑے چت کپڑے بڑے بڑے سینگوں والے لائے گئے آپ نے انہیں لٹا کر ان کی گردن پر پاؤں رکھ کر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا تم سب کا معبود برحق اللہ ایک ہے گو شریعت کے بعض احکام عدل بدل ہوتے رہے لیکن توحید میں اللہ کی یگانگت میں کسی رسول کو کسی نے ایک امت کو اختلاف نہیں ہوا سب اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف تمام جہان کو بلاتے رہے سب پر اول وہی یہی نازل ہوتی رہی بس تم سب اللہ کی طرف جھک جاؤ اللہ کے ہو کر رہو اللہ کے احکام کی پابندی کرو اللہ کی اطاعت میں استحکام کرو جو لوگ مطمئن ہیں جو متوازے ہیں جو تقوے والے ہیں جو ظلم سے بیزار ہیں مظلومی کی حالت میں بدلہ لینے کے خوگر نہیں مرضی مولا روای رب پر راضی ہیں انہیں خوشخبریاں سنا دیں وہ مبارکباد کے قابل ہیں جو ذکر الہی سنتے ہی دل نرم کر کے خوف ربانی سے پر کر کے رب کی طرف جھک جاتے ہیں کٹھین کاموں پر صبر کرتے ہیں مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں امام حسن بصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تم نے صبر و سہار کی عادت نہ ڈالی تو تم برباد کر دیے جاؤ گے والمقیمی کی قرآت اضافت کے ساتھ تو جمہور کی ہے لیکن ابن سمیقہ نے والمقیمینہ پڑھا ہے اور الصلاح کا زبر پڑھا ہے امام حسن نے پڑھا تو ہے نون کے حذف اور اضافت کے ساتھ لیکن الصلاح کا زبر پڑھا ہے اور فرماتے ہیں کہ نون کا حضف یہاں پر بوجہ تخفیف کے ہے کیونکہ اگر بوجہ اضافت مانا جائے تو اس کا زیر لازم ہے اور ہو سکتا ہے کہ بوجہ قرب کے ہو مطلب یہ ہے کہ فریضہ ربانی کے پابند ہیں اور حق اللہ کے ادا کرنے والے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا دیتے رہتے ہیں اپنے گھرانے کے لوگوں کو فقیروں محتاجوں کو اور تمام مخلوق کو جو بھی ضرورت مند ہوں سب کے ساتھ سلوک و احسان سے پیش آتے ہیں اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں منافقوں کی طرح نہیں کہ ایک کام کریں تو ایک کو چھوڑیں سورہ براء میں بھی یعنی سورہ توبہ میں یہی صفتیں بیان فرمائی ہیں اور وہیں پوری تفسیر بھی بحمد اللہ ہم کر آئے ہیں